اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں گٹمٹ کرتے ہو اور کیوں جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتے ہو